وما وما وما تنزلت به الشياطين ينبغي لهم يستطيعون عن السمع لمعزولون اور اس قرآن کو شیطان نہیں لائے نہ وہ اس کے قابل ہیں نہ انہیں اس کی طاقت ہے بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے یہ کتاب قرآن مجید عزیز ہے جس کے آس پاس بھی باطل پھٹک نہیں سکتا جو حکیم و حمید اللہ کی طرف سے اتری ہے جسے روح الامین جبریل علیہ السلام جو قوت و طاقت والے ہیں لے کر آئے ہیں اسے شیاتی نہیں لائے پھر ان کے نہ لانے پر تین وجہیں بیان کی گئیں ایک تو یہ کہ یہ شیاطین اس لائق ہی نہیں ان کا کام مخلوق کو بہکانا ہے نہ کہ راہ راست پر لانا امر بالمعروف و النہ منکر جو اس کتاب کی شان ہے ان شیاطین کے سراسر خلاف ہے یہ قرآن مجید تو نور ہے یہ ہدایت ہے یہ برہان ہے اور شیاطین ان تینوں چیزوں سے چڑھتے ہیں شیاطین تو ظلمت کے دل دادے ہیں ضلالت کے ہیرو اور جہالت کے شہدا ہیں بس اس کتاب میں اور ان میں تو تباین اور اختلاف ہے کہاں وہ کہاں یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جہاں اس کے اہل نہیں ان میں اس کے اٹھانے اور لانے کی طاقت بھی نہیں یہ تو وہ ذی عزت اور مرتبے والا کلام ہے کہ اگر کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر اترے تو اسے چکنا چور کر دے پھر تیسری وجہ بیان فرمائی کہ وہ تو اس کے نزول کے وقت ہٹا دیے گئے تھے انہیں تو سننا بھی نہیں ملا تمام آسمان پر سخت پہرا چوکی تھی یہ سننے کے لیے چڑھے تھے تو ان پر آگ برسائی جاتی تھی اس کا ایک حرف سن لینا بھی ان کی طاقت سے باہر تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلام محفوظ طریقے پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو پہنچے جیسے سورہ جن میں خود جنات کا مقولہ بیان ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرا چوکی سے بھرپور پایا اور جگہ جگہ شعلے متعین پائے پہلے تو ہم بیٹھ کر اکاد بات اڑا لیا کرتے تھے لیکن اب تو کان لگاتے ہی شعلہ لپکتا ہے اور جلا کر ہم کو بھسم کر دیتا ہے